الحمد لله لله الذي لم يتخذ ولدا ولم ولم يكن يكن له له له شريك شريك في الملك ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا الله وحده سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الله الله الله الله الرحمن الرحيم لقد رضي رضي عن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق العظيم جابر بن عبد تعالى عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم یوم الخا خیر وقن الف اربام صدق اللہ العظیم صدق رسون کریم اٹھے مسلم وہی قوت وہی ایمان پیدا کر اٹھے مسلم وہی قوت وہی ایمان پیدا کر منظم کر کے ملت کو وہ پہلی شان پیدا کر نڈر اس دور میں اغیار کے خونی ارادوں سے نڈر اس دور میں اغیار کے خونی ارادوں سے مجاہد بن لہو گرما دلوں میں جان پیدا کر قابل صد احترام حضرات منصفین کرام اور مہمانہ نے گرامی قدر اور سامعین دی وقار آج کی اس معطر و مشکبار محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک مہم پر سخن ارائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں تو چھ ہجری کے بعد تمام فتحات اقدامات اور تبلیغی خدمات کی بنیاد اور دیپاچہ بنی جی ہاں میری مراد کچھ اور نہیں بلکہ قصبۂ حدیبیہ ہے جس نے اسلامی فتوحات کی وسعت و صورت میں ایک اساسی کردار ادا کیا جس کے روب و دب دبانے کیسر و کسرا کے محلات کو ہلا ڈالا اور تاغوتی ایوانوں میں ہلچل مچا دی عرب کے مشرق ہندوؤں کے تابوت میں جس نے آخری کیل گاڑی جس سے فتوحات کے رستے کھلے رکاوٹوں کے کفل ٹوٹے جی ہاں جس کی بدولت کمالات نبی کے آئینہ دار حضرات صحابہ اکرام کی شان اقدس میں رضی اللہ عنہم کا جافزہ مجدہ عرش محلہ سے اترا جس میں عشق و وفا کا رنگ بھرا اسلامی اخوت و ہمدردی نے اپنے جوہر دکھائے جست واحد کاملی نمونہ دنیا کے سامنے آیا اور ہدابیہ کی وادی نحن الذین بایا محمدہ علی الجہاد ما بقینا آبدا کے سر فروشانہ نارو سے گوندنے لگی تب رحمت الہی کے بارے بے کرا میں جوش آتا ہے نصرت کی ہوا چلتی ہے رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں اور سکینت کا مینا اہل ایمان کے دلوں پر برستا ہے اور فضا اس فاتحانہ صدا سے جھوم اٹھتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا اب آئیے ذرا اس غزوے کے معارف و اسباق پر ایک نظر دواتے ہیں اس معاہدے نے دعوت اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جس کی بدولت دعوت حق کی صدائیں گلی کوچوں سے نکل کر شہنشاہوں کے محلات میں گوندنے لگی جس نے اس اسلام کے دامن میں فاتح شام حضرت خالد بن ولید اور فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جیسے جہاں جرمینوں کو لا کھڑا کیا جس نے اسلام کے قدوسی لشکر کی تعداد کو سینکڑوں سے نکال کر ہزاروں میں پہنچا دیا جس کی مدت امن سے فائدہ اٹھا کر یہودیت کے استحصال اور ان کی فتنہ انگیزیوں سے چھٹکارا حاصل کیا گیا جی ہاں عراق و شام کی سرحدات تک پھیلے کیسروں کس طرح کے بے چاروں کو بنا کر ہوا میں بکھیر دیا گیا مدت امن کے اس میں سلطنت سے آغاز جنگ کر کے قبائل عرب کو مروب مبہود کر کے رکھ دیا گیا اسلام کا جنگی و معاشی نظام مضبوط سے مضبوط تر ہوا مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے فتوحات کی راہیں ہموار ہوئی اس معاہدہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوجی قابلیت اور اعلیٰ کا بولتا ثبوت پیش کیا دنیا کا کوئی جرنل دنیا کا کوئی سلار دنیا کا کوئی دنیا کا کوئی قائد اس طرح کی مثال نہیں پیش کر سکتا جلسہ مسجر حدیبیہ کا ایک اہم ترین سبق نظریاتی امتحان ہے حدیبیہ اعلان کرتا ہے کہ جہاد اپنے جوش اور جذبے کی تسکین کی خاطر لڑنے کا نام نہیں بلکہ جہاد اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر جھکا کر لڑنے کا نام ہے قصبۂ حدیبیہ ایک مجاہد کو نظریاتی مجاہد کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے ایسا نظریاتی مجاہد جو صرف دشمن پر ہی نہیں بلکہ اپنے جذبات خواہشات اور نفس کے تقاضوں پر تلوار چلانے کی ہمت رکھتا ہے غزوہ حدیبیہ عطاعت امیر کا درس دیتا ہے غزوہ حدیبیہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت و حمیت کے ایمانی مناظر دکھاتا ہے غزوہ حدیبیہ منافقین پر جوتے برساتا ہے اور ان کی نفاق کی چادر کو تار تار کر دیتا ہے غزوہ حدیبیہ عزم ہمت اور جانی ساری کا درس دیتا ہے لیکن یاد رکھنا غزوہ حدیبیہ نے ہمیشہ عزم و ہمت کا دست دیا وہ تو جہاد پر بیت کا دست دیا لیکن بغیرتی بجدلی بے حمیتی اور خون کی سوداگری کا درس ہرگز نہیں دیا غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو مسلمانوں کو غزوہ حدیبیہ کا حوالہ دے کر ایک فون کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا خون کا سودا کر جاتے ہیں اور ہاں ہاں رب کائنات کا وعدہ ہے اگر تم زوف استقانت کا شکار نہ ہوئے ایمان و یقین کے راستے پر مستقیم رہے اللہ اور اس کی رسول کی باتوں پر کامل یقین قائم رکھا تب دنیا کی کوئی طاقت دنیا کا کوئی فلون دنیا کا کوئی نیٹو تمہاری تاب نہیں لا سکے گا وان تم العالم اور رب کی زمین پر تم ہی غالب رہو گے ہمارے البلاغ المبین